حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب سونے چاندی کے بارے میں حکم نازل ہوا تو صحابہ نے آپس میں کہا ہم کون سا مال حاصل کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں یہ مسئلہ معلوم کر کے بتاتا ہوں انہوں نے اپنے اون کو تیز چلایا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے صوبان فرماتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم کون سا مال حاصل کرنے کی کوشش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ شکر کرنے والا دل حاصل کرو اور ذکر کرنے والی زبان اور مومن بیوی جو آخرت کے معاملات میں مرد کی مدد کرے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھپن